ری ست گرو بھگوان کی جے گرو جی کو سر پر رکھیے چلیے آ گیا مان کہ کبی راس کو تین لوک بہنا اوم سری ست گردیو بھگوان کی جے دیکھیے وجان کی لگاتار سفلتا پر اس کے نئے نئے اویشکاروں پر جو کہ عجوبے تھے ہم سوچ نہیں سکتے تھے تو بہت سے ایسے دارشنک یا وچارک لوگوں نے ایسا سوچا کہ ہو سکتا ہے کالانتر میں اس وجان کی کھوج سے ہم بھگوان کو بھی دیکھ سکتے ہیں سوچ سمجھ سکتے ہیں بھگوان کے بارے میں لیکن ایسا نہیں ہے ہمارے مہاپروشوں نے یہ بہت پہلے نرے دے چکا ہے کہ یہ جو من ہے بدھ ہے اس سے بھگوان پرے ہے رام اترک بدھ من بانی جو بھگوان ہے بھگوان کی ستیہ ہے ان کی انبوتیاں ہیں چاہے گیتا ہے رامائن یا اپنیشد سب یہی کہتے ہیں کہ رام اترک بدھ من بانی کہ من بدھ کا چھیتر بھگوان ہے ہی نہیں گو گوچر جہاں لگ من جائی سو سب مایا جانے بھائی یہ سب مایا کا چھیر ہے وجان کی جتنی بھی کھوج ہیں وہ سب بس آپ کی اندروں کو مدد کرتے ہیں جیسے آپ کی اندریاں آنکھ ہے کان ہے ناک ہے جبھوا ہے یا تچا ہے آپ کو دیکھنے کے لیے مان لیجیے ابھی ورتمان میں ہے تو آپ ایک کلو میٹر دیکھ سکتے ہیں کچھ دور تک سن سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں لیکن وجان کے آویشکاروں نے آپ کو دیکھنے کی سننے کی کھمتا کا وکاس کیا کہ ہزاروں کلو میٹر تک آپ دیکھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں اسپرش کر سکتے ہیں لیکن اسے بھگوان کو نہیں جانا جا سکتا وہ اگوچر ہے تو مچھرم پرمم ویدم گیتا میں بتایا گیا ہے کہ من بدھ سے پرے ہے تو تھوڑا ہم اسی من کے بارے میں بتانے کا پریاس کریں گے کہ من سے پرے ہم کیسے جائیں اور من ہے کیا مہاپروشوں نے یہ بتایا ہے کہ من منشیا کارنم بدھ موچھتے کہ من ہی آپ کا بندھن ہے اور من ہی موچھ کا کارن ہے کس پرکار سے جیسے کسی برچ میں پتے ہوتے ہیں ٹہنیاں ہوتی ہیں اس میں پشپ ہوتے ہیں پھل ہوتے ہیں لیکن اس سے بھی اتی اتم اس میں بیج ہوتا ہے اور اس سے بھی اتی سوکشم اس میں چیتن شکتی ہوتی ہے جس کے مادھیم سے پیڑ کا وکاس پرجنن پنہ مرتیو ہوتا ہے اور ٹھیک وہی سنرچنا منش شریر میں ہے اس من شریر میں آپ دیکھ رہے ہیں ہاتھ پاؤں مکھ اندریاں یہ دکھائی دے رہا ہے پرتچ روپ سے لیکن اس سے بھی پرے آپ کا من ہے اتی سوکشم ہے اور اس سے بھی اتی سوک جو آپ کی آتما ہے جسے جیواتما کہتے ہیں جو کارن شریر ہے جو سمپور جیووں کو جلائے پڑی ہے سب کو چلائمان مان دینا وکاس کرنا پرجنن کرنا اس پر اس شکتی کے مادھیم سے ہوتا جو انرجی جو بھگوان کی جیواتما جسے کہتے ہیں لیکن جو من ہے یہ من ہی اس شریر میں اس جیواتما کو باندھتا ہے کس پرکار سے پہلے دیکھیے من ہے کیا ہے آپ کا دیکھیے اس من کو ہی مہاپرشوں نے انتکرن بتایا کہیں پران بتایا اسے کہیں من بدھ بھت اہنکار چار بھاگوں میں بانٹا گیتا مایا ہے کہ سرو اندری کرماری پرار کرماری چاپرے کہ باہر میں آپ کے اندریاں کار کرتی ہے لیکن ٹھیک اسی پرکار آپ کے انترال میں اندریوں کی آنترک سوروپ جو اندریوں کی اتی سوکم اوستھا ہے وہ من ہے آنکھ کان ناک یہ سب جو ہیں آپ کے وہی ٹھیک سنچنا کے وہ من وہی اندر میں گھلتا ہے سوچتا ہے بچارتا ہے کریا کلاپ کرتا ہے پن آدیش دیتا ہے جیسے کہتے ہیں نا کہ من کی چار اوستھائیں من بھ چہنکار آپ کے من میں کوئی سنکلپ جیسے پہلے آتا ہے تو اس پر ہم چنتن کرتے ہیں تو چا ہے پن اس پر بدھ ن لیا ر کے پشچات وہ کاریہ جب ہوا تو اسے کہتے ہم نے کیا یہ اہنکار ہے جیسے آپ نے یہ بھیار کیا بہت گریبی آگے کچھ بزنس کیا جائے سوچنے لگی من میں پہلے سنکلپ آیا پھر بار بار چنتن ہوا کہ کون سا بزنس کرے کون سا دندا کریں تب نر لے چلو ہم ڈیلر شپ کا کام کریں زمین خریدیں بیچیں تو جی یہ چنتن ہوا پہلے سنکلپ آیا کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے دھن کمانے کے لیے پھر چنتن ہوتے ہوتے یہ نرنے آیا یہ بدھی لیگ نرنے کہ نہیں ہمیں یہ زمین خریدنے بیچنے کا کام کرنا چاہیے پراپرٹی ڈیلر کا کام اس کے پشچات کچھ آپ دھندا میں پروگریس کیے لاکھ پچاس دس لاکھ بیس لاکھ آپ کو فائدہ ہوا اس فائدہ کے پشچات آپ زمین بنگلہ گھر ایسو آرام جو بھی سنسار کے سکھ سودھا کی چیزیں اس کو اکٹھا کیے تو ان چار کہ بھائی یہ سب ہم نے کیا یہ اہنکار ہے ایک سنکلپ کو چار اوسا سے گزرے جب آپ تب وہ کار سے آپ کو سکھ ملا ٹھیک اسی پرکار سے ہر کوئی بھی کار کی پرنیت ٹھیک اسی پرکار سے ہوتی ہے پہلے سنکلپ آتا ہے جیسے دیکھیے آپ کوئی آپ کے پاس ہیروئن پینے والا ہو گانجا پینے والا شراب پینے والا ہو اسمیک پینے والا ہو تو من میں بار بار کبھی بچار آتا ہے کہ سنگت کی بھائی اس نسا کا سواد کیسا ہے جہاں ایک سنکلپ آیا اسی سنکلپ کے چلتے چنتن ہوا آپ کے اندر کہ ایک بار چکھیں ہم تو بدھی نے لیا کہ بھائی اس بار ہم ٹیسٹ لیں جہاں اس نسا کو آپ کیے تو اہنکار بن گیا ہم نے کیا اس کا سکھ ملا ہمیں اور وہی سکھ آپ کو بار بار من کو ڈھکیل کر کے سوچنے کو بادھ کرتا ہے کہ وہ کاریہ ہم کریں اور اسی پرکار سے ہر کاریہ میں کام کہیں کرود کہیں لوبھ کہیں موہ یہ پانچ جو ہیں وکار ان پانچوں وکاروں کے مادھیم سے من جاتا ہے اندریوں کو لے کر کے اور اسی کار کو بار بار کرنے سے اندریوں کو جس کار کا ابھیاس اندریاں بار بار کرنے لگی وہی سنسکار اس وشے وستو کی اچھا شکتی آپ کے من میں بن گئی اسے اچھا شکتی کہیے اس وشے وستو کی یا سنسکار کہیے ایسے انیکوں سنسکار آپ کے من میں پڑے رہتے ہیں جیسے کمپیوٹر کا ہارڈ ڈسک ہے دیکھیے سنے جانتے ہوں گے اس میں کتنی فائلیں پڑی رہتی ہیں لیکن ایک فائل کو آپ کلک کیجیے پوری سچن پوری سنرچنا پوری اسٹوری رہتی ہے اسی پرکار سے آپ کے من کے انترال میں سنسکار ہیں استری کے دھن کے پتر کے آپ نے جو بار بار اس کا ابھیاس کیا ہے وہی ابھیاس کا سنسکار اس سکھ کی انبھوتی آپ کے من میں پڑی رہتی ہے وہی اچھا شکتی آپ کو بار بار جنم لینے کھڑا کرتی اچھا کایا اچھا مایا اچھا جگ اب جایا یہی اچھا آپ کو اگر اس شریر کے رہتے رہتے نہیں پوری ہوئی تو آپ کو اگلا شریر دھار کرنا پڑتا ہے اور جہاں شریر دھار کی اسی کے انوسار آپ کو ماحول ویسا پرویش ایسا آپ کا گڑ سوبھاؤ پیدا ہوتا ہے بہت لوگ سوچتے ہیں نا کہ بھائی چلو ہٹاؤ جھنجٹ سے ہم پراڑھ تیاگ دیں جی چھوٹے لیکن پرا تیاگنے سے کچھ ہوتا نہیں ہے شریر بدلتا ہے آپ کی من کی بھاؤنا وچار گڑ پرستی سکھ دکھ ساتھ لے کر جاتے ہیں بھگوان کشن گیتا میں کہتے ہیں کہ شریرم ید وچی یا چاپ یا چاپکوت کام تیسور گرہت ویتان سنیاتی وایو گندا نواسیات کہ جس پرکار سے وایو گند کو ایک استھان سے لے کر دوسرے استھان پر چلی جاتی ہے ٹھیک اسی پرکار سے اس شریر کا سوامی جیواتما اس شریر کے اندروں کے من کو کریا کلاپ کو آکرشت کر کے ٹھیک اسی پرکار سے دوسرے شریر میں جاتا ہے اور ویسی پرستار ویسا ماحول ویسے لوگ آپ کو ملتے ہیں تو کہنے کا مطلب کہ آپ اس شریر سے بھلے چھٹکارا پائے لیکن من سے چھٹکارا نہیں پا سکتے ہیں اس من میں اگر سنسکار ہیں تو آپ کو انیکوں شریر ودیمان ہے اس لیے کہا اچھا کایا اچھا مایا اچھا جگ اپجایا کبیر مہاپ ایک بھجن میں مہاپروش نے بتایا بھی ہے کہ سنتو من سب کو برمایا من سے سورگ نرگ بھگتاوے من سے آیا جایا اور دس اندر کا بوگ کرتے انت کرن کہایا من ہی تین اوستھا کن تین گنوں سے جایا سنتو من سب کو برمایا کہ من جو ہے سب کو برمایا یہ سورگ نرک من کی شا ہے شویش میں آپ رہے شار کیے تو آپ کو سورگ ہے اشوب کار کیے تو آپ کو نرک ہے اس پرکار سے اس من میں پڑے رہتے ہیں بین پترکا میں گوسوامی تلسی داس جی نے بتایا ہے کہ بیٹا مد پتر کا سوت محک بھی نہیں بنائے من میں تتھا لیانات پرکٹ اوسر پائے سورگ نرک چر اچر لوک بہو بس بست من من تیسے تو اس پرکار سے اس من میں جیسے ایک بیشکیمتی منی میں اس میں نانا پرکار کی وست آسن بسن پشو وست ودھ ودھ بس من مہ رہ جیسے سورگ نرک چر اچر لوک بہو بست مدھ من تیسے جیسے ایک بیش قیمتی منی میں انیک پرکار بوجن وست پشو گائے نانا پرکار کی وسو ودیمان رہتی ہے آپ اس منی کو ٹرانسفر کر دے اس کے بدلے پیسہ لے لیں تو نانا پرکار کی وست خرید سکتے ہیں ٹھیک اسی پرکار سے آپ کے من میں سورگ نرک چر اچر لوک بہوں سورگ بھی ہے نرک بھی ہے چر کا مطلب چلائمان جیو چلنے والے پشو آپ اور اچل اچر کا مطلب جو پیڑ برچ اتیادی ونسپتیاں ہیں اس میں آپ کسی بھی یونی میں جا سکتے ہیں مہاتما بدھ کو ایک بار کچھ بھولے ہوئے سادھنا کال میں تو میں آتا ہے کہ ان کو پیڑ بننا پڑا اسی پر نہیں بنا جس پر ایک وکچھ میں نانا پرکار کے فرنیچر رہتے ہیں اور ایک سوت کے دھاگے میں نانا پرکار کے وسطران رہتے ہیں آپ اسے بنا سکتے ہیں ٹھیک اسی پرکار سے من میں من میں تتھا لین نانا تنو پرگتی اوسر پائے اس من میں انیک شریر ودیمان ہیں اور جیسے جب جس شریر جب جس سنسکار کا نمبر آتا ہے ویسے شریر آپ کو دھارن کرنا پڑتا ہے اب یہ ہم نے بتایا کہ من کی یہ اوستھائیں ہیں اور من سے آپ کس پرکار سے اس پنجرم میں پنرجن پنر مرنم کس بوا ٹوی میں چکر لگاتے ہیں تو مہاپروشوں نے سیم پر بڑا بل دیا بھارتی ہمارے منیشی سنت مہاپروش ہوئے انہوں نے چاہے گرست ہو چاہے ویرکت ہو سب کو سیم پر بل دیا مہاویر سوامی کہنا تھا کہ اثیمت لوگ اثیمت سادھک سڑے کانچ کی کتیا کی طرف پھٹ پھٹ کرتے رہتے ہیں ہر جگہ سے اپستھت ہوتے ہیں اگر سماج میں آپ کو بیٹھنا آ جائے تو کہیں سے اٹھائے نہ جائیں گے بولنا آ جائے تو ڈانٹا نہیں جائیں گے یا مریادت جیون ماتا بہن کے پرتی کو دشی نہ دیکھنا یا اپنے پریوار میں سیمت جیون اس سنسار میں بھی اس سیم کی بہت بڑی آوشکتا ہے جو مہاپروشوں نے دیا اس پر چل کر کے ہم ہمارے جو بھارتی لوگ ہیں آج وہی آدرش کے پاتر ہیں اگر سیم کی کہیں بھی شکچھا ہے تو کیول بھارت میں وہ مہاپروشوں کے دین ہے اور سادھنا کے پریویش میں تو بنا سیم کے سادھنا آپ کر ہی نہیں سکتے ہیں کیونکہ چاہے بھجن کریں چاہے وشے کمائیں اس میں من کو مولنا ہی پڑتا ہے من کو ہی مولڈ ہی کرنا پڑتا ہے سنسار سے ہٹا کر میں لگانا پڑتا ہے اب دیکھیے وہ من سیمت کیسے پورن سے آپ کو پہلے دیکھیے آپ کو من کی گتی کو دیکھنا ہوگا کہ من ہے کیا جیسے بہت لوگ کتھا واچکوں کے ہم لوگ پروچن سنے ہیں ان بہت لوگ ایسے بولے ہیں اس من کے بارے میں کہ من کی دو دشائیں ہیں ایک دھرم پچھ ایک ادھرم پچھ جو دھرم پچھ ہے پرماتما میں جس نے نرو کیا تو بھگوان کو پایا جیسے بھگوان رام وہ بھی سادھارن منش تھے اب ہماری طرح لیکن انہوں نے سادھنا کر کے من کا نرو کیا بھگوان نے تو بھگوتا کو پراپت کیے راون تھا وہ سنسار میں سنسار کی وستو میں من کا نرو کیا سنسار کو پایا لیکن وہ کتھا واچک بالکل غلط بول رہے تھے کیونکہ سنسار میں سیم استعلن ہے استوشٹ کرنے والا ہے سنسار کا سیم کبھی ان میں سامنجس نہیں ہے لیکن بھگوان کا بھگوان کی پتھ میں جو سیم ہے سدا سنتشٹ کرنے والا ہے بن سنتوش نہ کام نہ ساح کام اچھت سکھ سپنے نہیں کہ بنا جب تک سم ایک مات پرماتما ہے اس کی تشٹی کا ملنا تبھی آپ کا من تھیر ہوگا نج سکھ بن من ہوئے تھیرا پارس پرس بہین سمیرا کہ جب تک وہ نج سروپ جو من کھوجتا ہے سنسار میں کام میں کرود میں لو میں سنسار کی دھن دولتوں میں ابھی سنسار میں آپ کتنا بھی دھن دولت اکٹھا کر لیں کیا آپ کی ہبس پوری ہوتی ہے کبھی نہیں اور ہی بڑھ جاتی ہے سندر مکان بنا لیے آج ٹائلس لگائے ہیں تو من میں آئے کہ ہٹاؤ کلر ماربل لگائیں کچھ اور چیز لگائیں گھر کا نقشہ ایسے ہونا چاہیے گاڑی خریدیے تو اگلا لیٹسٹ ماڈل خریدنے کے پریاس کرتے ہیں تو سنسار میں سیم کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے سنسار میں بلکہ اسیم ہو سکتا ہے من کا یہ کہنا ان کا بالکل غلط ہے کیونکہ سنسار میں من کے بارے میں بتایا گیا کہ پیپر پات سرس منڈولا جیسے پیپر کا پتہ ہے کہ بنا او لمبن کا ڈولتا رہتا ہے ویسے من کی یہ اوستھائیں ہیں سدیو ایک استری ہے دوسرے استری کا من کرے گا تیسرا کرے گا تھوڑا دن اور کمانے کا من کرے گا سنسار میں کبھی بھی کسی وسط میں آپ کو سنتشٹی نہیں ہے وہ جب ہوگی بھجن میں بھگوان میں بتایا گیا کہ برہم پیوش مدھر شیتل اگر وہ برہم پیوش اگر مل جائے آپ کو تو کیوں سنسار میں بھٹکے جیسے آپ کو ایک لاکھ روپے کی اچھا اگر دس کروڑ مل جائے آپ کو کیا ایک لاکھ اچھا رہ جائے گی اسی پرکار سے بھگوان کا جو سکھ ہے کہ رام کام ست کوٹ سبھگتن کروڑوں کام دیو کے سمان بھگوان کا سکھ ہے یہاں ایک کام دیو نہیں کروڑوں کام دیو کے سمان تو جب تک وہ برہم پیوس نہیں ملے گا وہ بھگوان کی انبھوتیاں وہ آنند تب تک من آپ کبھی بھی سنسار میں سیم نہیں ہو سکتا ہے جب ہوگا تو بھجن سے ہی ہوگا اس لیے بتایا کہ تدھتی پرتی پاڑن پری پرشن سیویا کہ ہمیں کہاں جانا چاہیے ایسے انبھوی مہا جو من کو وس میں کر لیے ہیں بھگوتا کو پراپت کر چکے ہیں جیسے جلتی اگنی ہے اگر اس میں آپ لکڑی کو سٹا دیں تو اس میں بھی جلنے لگتی ہے اس میں بھی انرجی آ جاتی ہے جل آ جاتی ہے ٹھیک ویسے مہاپروش ہیں وہ بھگوتا سے اوت پروت ہیں اگر ان کے سمپرک میں ہم جاتے ہیں تو ہمیں یوگی کریا بتاتے ہیں من کو وش میں کرنے کا ایسے گیتا میں ہے یوگ کے بارے میں تم ودیا دوس ویوگم یوگ سنگتم سنشچ یوگ و ساخت سنسار کے سیوگ ویو سر پرماتما کے اتیات کے ملن کا نام یوگ ہے اب اس یوگ میں ہمیں لگنا پڑے گا مہا پروش بتاتے ہیں کہ یوگک کریا میں لگو پھر بھگوان کشن کہتے ہیں گیتا میں اگلے شلوک میں کہ یتو تو نشچ منسچل مسترم تتست نیم نیمت دات من و سم نئےت کہ استھر رہنے والا یہ من چنچل من جس جس کارن سے سنسارک پدارتھوں میں بچرن کرتا ہے ادھر سے ہٹا کر کے اسے انتر آتما میں نروھ کرو بار بار کہنے کا تاتپر کہ گیتا میں کئی بار آیا ہے کہ او مرتکاچرم برہم ویہر مانو سمرن بار بار آپن کریں گے مہا پہ بتایا کہ نام کا سمر جاپ رام کا جاپ یا مہاپر تو یہی کرو کرنا ہے جو بھگوان کی طرف لے چلنے والا ہے بار بار مان جائے گا اس میں ہمیں نرو کرنا ہے نام میں کفر روپ میں جیسے سنسار منگئے آپ بار بار اسے لائیں پھر ارجن نے اپنی اسمرتھتا ویکت کی بھگوان اس من کو ہم طوفانی وایو کے سمان سمجھتے ہیں روکنے میں اسمرتھ ہیں تو بھگوان نے بتایا کہ اس من کو کیسے ہم پریاس کر کے روکے اصیہ مہابا منو دور منو دور نگرہم چلم ابھیاس سے نہ تو کوتے نہ ویراگی گرہتے کہ نسندیہ یہ من چنچل ہے دنیا گرہ کا مطلب کہ جلدی بس میں نہ ہونے والا ہے کٹھنائی سے بس میں ہونے والا ہے لیکن بار بار ابیاس اور براغ کے کرنے سے یہ بھلی پرکار وس میں ہو جاتا ہے ابیاس کا مطلب کہ بار بار اسے نام روپ میں لگانا اور ویراگ کا مطلب دیکھی سنی وق لگاؤ کا تیاگ اب تک جو سنسار میں ہم آپ سنے ہیں دیکھے ہیں سنے ہیں اس وسط کی نشورتا کو بار بار من میں لانا کہ ایک دن ہی چھوٹ جائے گا بھگوان کا سکھ سچا سکھ ہے ادھر سے گھسیٹ کر کے لانا اور نام روپ میں لگنا اس پرکار سے کرتے ہوئے یہ من بھلی پرش میں ہو جاتا ہے پھر اگلے شلوک میں کہتے ہیں کہ اسیت آتما یوگو دشپراپ اتھ وش آتما تجتتا سچو واپ تمپایت کہ یہ اسیت آتما لوگوں کے لیے جس کا بس من وش میں نہیں ہے ان کے لیے کٹھن ہے لیکن جو من کو بھلی پرکار وش میں کر کے پرتنشیل ہے اس کے لیے یوگ سرل ہے بھگوان نے کہا کہ ایسا میرا مت ہے اسے تم کٹھن سمجھ کر کے یہ مت سمجھنا کبھی بس میں ہوگا نہیں سمجھ چھوڑ مت دینا اس لیے اسے بار بار پرتن کر کے اسے اپنے بس میں کرو تو اس پرکار سے ہم لگ کر کے اپنے من کو بس میں کرتے ہیں پھر بھگوان کشن تین ادیاائ پہلے بتا بھی آئے ہیں آپ کی کار چھمتا کو کہ آپ بھلے آپ آج اسمرتھ ہیں بار بار آپ کا من وشیوں میں جاتا ہے کھنتا ہے من میں گلانی ہے لیکن بھگوان نے کہا تین ادیا میں کہ یہ شریر اور اندروں سے پرے آپ کا من ہے اور اس سے بھی پرے آپ کی بدھ ہے اور اس بدھ سے بھی پرے بلوان آپ کی آتما ہے تم وہی ہو ارجن کو بتایا اس لیے اس من بدھ کو سیت کرنے میں نرو کرنے میں تم سمرتھ ہو ارجن کہنے کا مطلب ہم کہہ تو دیا گیا کہ بھائی ہم ہمارے اندر آتما ہے ہم بلشٹھ ہیں لیکن کیا آپ سمرتھ ہیں اس آتما کو دیکھیں سو آتنک انبوت ہوئی ہے کدا بھی نہیں واستو میں جب آپ مہاپروش کی شرح میں جاتے ہیں تو نام کے جب سے ابیاس سے سوروپ دیکھنے سے ان کے سیوا ساندھ سے شاستروں کے ادھین سے ان کے بتائے مار چلنے سے آپ کو ان کی اپنی آتما کی انوبھوت ہونے لگتی ہے وہ آتما آپ سے بولنے لگتی ہے آپ کو اشارہ دینے لگتی ہے وہی کہتے ہیں کہ تم وہی آتما ہو وہاں سے سنچالت ہو کہنے کا تاتپر کہ من بس ہوئی تبھی جب پیرک پرہ برج تو ویسے مہاپرش کا رتھی ہونا آتما کا جاگرت ہونا یہ سب بھجن کا جاگرت ہونا ایک ہی بات ہے کہ ابھیاس سے ویراگ سے وہ آتما آپ کا ہردے سے جاگرت ہوا تھی اس مہاپرش کرپا پرساد سے وہ آپ کو من کو نینترن کرنے لگتے ہیں آپ تھوڑے سفلتا ملے تو بھگوان پیٹ تھپ تھپائیں گے تھوڑی اسفلتا ملے ناراضگی جتائیں گے لیکن ایک سمے ایسا آئے گا کہ بھگت جہاں میرے پگ دھرے وہاں دھروں میں ہاتھ پاچھے لاگے سدا رہوں کب نہ چھاڑو ساتھ کہ سدیو بھگوان ابھیاس کرتے کرتے ایک ایسی اوستھا آئی کہ بھگوان بھلی پرکار آپ کے من میں سماہت ہو جاتے ہیں اور بس میں آپ نہیں بھی چاہیں گے آپ کو بس میں کر لیں گے کیونکہ کہتے ہیں کہ من ایسا نرمل ہوا جیسے گنگا نیر پاچھے پاچھے ہری پھریں کہ کبیر کبیر کیا وہ بھگوان آپ کے بس میں ہو گئے جب بھگوان اتنی بڑی ستا آپ کے بس میں ہو جاتے ہیں تو من کون سی بڑی بات ہے تو ویسے مہاپروش کے سرن ساندھ میں یوگی کریا جاگرت ہوتی ہے تب آپ کا من بھلی پکار بس میں ہوتا ہے رامائن میں اس سے ہی گوسوامی تلسی راج نے پہلے ہی بتایا کہ بندی بودھیم نتیم گرو شنکر روپیڑم یما شرتو ہی بکروپی چندر سروتر وندتے کہ اس نتیہ بوڑھ سوروپ جان میں میں گرو کی وندنا کرتا ہوں شنکر سوروپ جو ہیں شنکاؤں سے اتیت جنہوں نے اس شریر کے رہتے رہتے اپنی ساری شنکاؤں کو نرمول کیا وہی مہاپروش ہی شنکر ہیں کوئی الگ سے شنکر نہیں ہے ہر جیو شنکر ہے لیکن بدھ دشا میں جیو کہیں موچھ دشا میں سی ویسے مہاپروش بھگوان کو پراپت کر لیے ان کے اندر جاگت کرنے کی چھمتا ہے وہی پوجن نہیں ہے بودھ می آپ کو پل پل بودھ دینے والے ہیں اپنی آتما کا گیان کرانے والے ہیں تو ویسے اس روپ اس ایسے سروپ میں استھت مہاپروش کی انہوں نے وندنا کیا اور ان کے ہی سمرپر ساندھ سے آپ ان کے شر میں گئے تو کہتے ہیں وکرو چندر سروتر وند تھے جو آپ کا من چندرما کے سمان ٹیڑھا تھا یہ من ہی چندرما ہے جو آج ٹیڑھا ہے کٹل گت سے چلتا ہے بسوں میں جاتا ہے پہلے یہ من کاگ تھا کرتا آتم گھات اب تو من ہنسا ہوا موتی چن چن کھات تو ویسے مہاپروش کے شرح ساندھ سے سمرپن سے ان کے مادھیم سے یہ من پوجنی ہو جاتا ہے ارتھات ان کے سامان آپ بھی ایک دن اس شنکر کے سوروپ میں استھ ہو جاتے ہیں گرو آپ کو یہ گرو ہی بنا لیتا ہے تو ویسے مہاپروش میں چھمتا ہے ان کے شرم ساندھ سے ہی یہ من بھلی پرکار وش میں ہوتا ہے بھگوان کو پراپت کرتے ہیں جہاں من من مٹی مایا مٹی ہنسا بے پرواہ جا کا کچھ نہ چاہیے سوئی سہنسا تو من کے مٹتے مایا کے مٹتے آپ بھگوان کو پاتے ہیں اور بھگوان کو پانا مایا کے مٹنا ایک ہی بات ہے اب دیکھیے اس کو ہم تھوڑا روپک کے مادھیم سے بتائیں گے کہانی کے مادھیم تھوڑا روچک ڈھنگ سے کہ ایک سیٹھ تھے وہ بازار میں گئے تو کسی دکان پر ایک بکسے میں رکھ کر ایک آدمی بیچ رہا تھا تو بولا کہ بھائی اس بکسے میں ہے کیا بولے سیٹھ جی اس میں بھوت ہے کہیں کہ بھائی اس کی قیمت کتنی ہے کہیں کہ پانچ ہزار کہیں کہ اسے کوئی اب تک کوئی لیا کیوں نہیں کہیں کہ مہاراج اس کا یہ شرط ہے کہ اسے جب کام بتاؤ وہ کام تتکال کرتا ہے اگر کام نہیں بتائیں گے تو آپ کو ہی کھاتا ہے کہ وچار جی کیے کچھ دیر تک کہیں ٹھیک ہے بھائی ہمارے پاس تو بہت کام ہے اتنی فیکٹریاں ہیں امریکہ تک ہے انگلینڈ تک ہے دیس ودیش بھارت میں جیسے ریلائنس ہے امبانی ہے تو ویسے سیٹ جی تھے اپنا تو بچار کے ہم اس سے لے لیے ترنت پیسہ پھینکے بڑے خوشی ہوئے گھر پہ لے آئے سارا کام اس کو بتا دیے لیکن وہ تو بھوت تھا ترنت پھٹافٹ سب کام کر کے چلا آیا سیٹ جی پھر سیٹ جی بچار کے بھائی یہاں چلے جاؤ کلکتہ چلا جاؤ انگلینڈ چلے جاؤ یہ کام کرنا ہے وہ کام کرنا ہے لیکن انت میں اب شیر جی کو سر پر چڑھ گیا کہیں شیر جی کام بتائیے نہیں میں آپ کو کھاؤں گا اب انہیں سونے نہ دے جاگنے نہ دے کھانے پینے کے لیے سب تباہی مچ گئی شیر جی گھبرائے کہ اب کریں کیا ہم اچھا آفت مول لے لیے تو شرٹ جی ایک سنت کے یہاں جاتے آتے تھے تو بچار کے چلے ان سے ہی کچھ نمبر آئے لیں کام بتا کر بھاگے مہاراج کے یہاں کر پرنام کیے کہ مہاراج پران رچھا پران رچھا بچائیے بچائیے میرا پران چلا جائے گا مہاراج کہیں کچھ کوئی دکھتا نہیں ہے کہہ رہا ہے کہ رچھا میں رچھا میں کس سے تمہاری میں رچھا کروں کہ مہاراج بس وہ آتا ہی ہوگا کون آتا ہوگا کہیں وہی بھوت کہ بھوت ہے کیا کہ اپنی ساری پرستتی بتائے کہ مہاراج ایسے ایسے میں خرید لیا وہ کہتا ہے کام بتاؤ نہیں میں تمہیں کھاؤں گا تو کہیں ٹھیک ہے اسے ہمیں تم دے دو کہیں ٹھیک مہاراج آپ لے لو اسے اور کہے کہ مہاراج ہم سے کچھ دکنا بھی لے لو آپ دس ہزار پانچ ہزار چڑھائے اور مہاراج خود کو لے لیے سیٹ چلا گیا اس کے بعد اس کو بولے کہ دیکھو تم دھنا ٹھیک کرو پانی لاؤ اپنا وہ ٹھیک ٹھاک کر کے پھٹ سے پل بھی چلا آیا کہ مہاراج کام بتائے نہیں میں آپ کو کھاؤں گا مہاراج بولے ایسا کرو تم کہ جاؤ جنگل سے بہت بڑا بانس کاٹ کے لاؤ اور اسے آشرم میں گاڑ دو اور اسی پر چڑھو جب چڑھ گیا کہیں او کیا اب کیا کریں کہیں اترو اور اسی پر چڑھتے اترتے رہو جب مجھے کام کی ضرورت پڑے تو میں بلا لوں گا مجھے کہنا نہ پڑے اسی پر چڑھتے اترتے رہو یہی کام ہے تمہارے لیے کہیں ٹھیک جب مہاراج جو کام پڑے اپنا بلا لیں اور پھر کہہ دیں اسی پر چڑھتے اترتے رہو چڑھتا اترتا چڑھتا اترتا شتھل پڑا گرا اور ایک دن مر گیا تو واستو میں ایسا کوئی باہر میں بھوت ہوتا نہیں ہے یہ مہاپروشوں نے ایک دشٹانت کے مادھیم سمجھانے کا پریاس کیا ہے کہ یہ من ہی سب کا بھوت ہے اس کو سب لوگ اپنے سنکلپ سے ایک آفت کھڑا کر دیے ہیں وہ کبھی شانت بیٹھتا نہیں ہے مہاپر نے نرڈی دیا ہے کہ کبھی بھی وہ شانت بیٹھتا نہیں ہے ہمیشہ وہ ریل پر ریل کھڑا کرتا رہتا سوچتا رہتا ہے لیکن ایسے جب مہاپرش ملیں گے تا تو درشی ان کے شرح میں جائے گا اسے لے کر اس من کو لے کر کے وہ من ہی بھوت ہے اور لگے گا کیا اس میں کہ پانچوں گیانندریوں کا سمرپن لگتا ہے یہی پانچ ہزار روپیہ ہے جب مہاپروش کے ہم بھلی پرکار پرنت سمرپن ہو جاتے ہیں ہم تو اس کو اس من کو مہاپروش خرید لیتے ہیں اپنا بنا لیتے ہیں اور اس من کو آدیش دیتے ہیں کہ تم چڑھو اترو ارتھات ابیاس بہراگ سواس ہی کمبھا ہے بانس ہے اسی پر چڑھو اترو ابیاس کرتے رہو اور اس مہاپروش کے ندرشن میں چل کر کے یہ من ایک نے ایک دن شانت ہو جاتا ہے تو اس پرکار سے ہم نے یہ بتایا کہ من جو ہے ایک ایسا یتر ہے سب کے یالال میں کہ اسی کے مادھیم سے بندھن ہے اور اسی کے مادھیم سے مکتی ہے اور یہ تبھی بس میں ہوتا ہے جب کسی تتوشی مہاپروش شرن میں جائیں جھاڑو لگائیں ہم سیوا کریں ان کے مادھیم سے یوگی کریا سیکھیں اور سمرپن بھاؤ سے یہ نہیں کہ کچھ ہم یوگ ابھیاس اپنے سے کریں اس مہاپروش پوری طرح سمرپن ہو کر کے کیونکہ انسان میں چھمتا نہیں ہے کہ اپنے من کو بس میں کر سکتا ہے ماتا میرا نے کہا ان سے لوگوں نے پوچھا بھکتوں نے کہ ماتا یہ من بہت چنچل ہے اسے کیسے بس میں کریں ہم تو ماتا میرا نے یہی بتایا کہ دیکھو تم کسی مہاپروش کی شرح میں جا کر سمرپاؤ سے ان سے کریا سیکھ کر نیم لو بجن کا کیول نیم لو اور یہ چھوڑ دو کہ یہ من بس میں ہوگا یا نہیں ہوگا جنہوں نے من کو بنایا وہی بس میں کریں گے تو واستو میں ایسے مہاپروش کرپالو ہوتے ہیں ان کے سمرپن کرنے سے لاکھ ای گن ہے کے انترال میں سب کٹ جاتا ہے کیونکہ سمرپن مہاپرش کا سمرپن لگتا ہے یہی بہت بڑی پونجی ہے اس کے لیے ہمیں سیوا ساندھ مہاپر درشن اسپرش ان کا ان کے بتائے مان کا انوسرن کرنا پڑے گا تب ہماری آتما جاگرت ہوتی ہے اور انہی کے نرسن میں چل کر اپنے من کو بھسم کر سکتے ہیں اس لیے ایسے مہاپروش پراپت ہمیں ہیں تو نرنتر ابھیاس کرنا چاہیے سمرپ بھاؤ سے ان کے بتائے مار کا انوسرن کرنا چاہیے بولیے شری ست گردیو بھگوان کی جے